www.attableek.com The Reviver of Iman خروج کرتا کرتا ہے ہے ہے کے خلاف قدم اٹھاتا بغاوت تو وہ کی وجہ کو میں بن جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو رحمان پر خروج کرتا شام میں میں جانور بن جاتا ہے کیسی بات بڑی بات ہے کہ اللہ کے شہر کو آتی نہیں ہوا تو وہاں کوئی ملاقی کی فکر ہوتی انہوں نے کہا کہ ہر دن کے خلاف کرنے پر اور قدم اٹھانے پر آدمی کی سزا جب ہانی میں ہوتی ہے انہوں نے کہا خدا رحمان کے خلاف قدم اٹھانے پر انسان کی شان بے خانی ہوتی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ تم کو خلیفہ کس نے بنایا ابھی رواج تاریخ سے اس نے پوچھا کہ تم کو کس نے خلیفہ انہوں نے پوچھا ان سے تم کو خلیفہ کس نے بنایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہیں مجھے حاکم کس نے بنایا تھا مجھے کہاں خلیفہ نے حاکم بنایا تو انہوں نے ظاہر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بنایا حاکم تو کہا کہ مجھے رب الخلیفہ نے حاکم بنایا ہے خلیفہ کے لیے رب اس نے حاکم بنایا اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو رہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے کہ تمہاری یہ کیفیت ہے تو میں تم سے اب یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ضرورت ہو تو مجھے بتلاؤ اور ٹھنڈا پڑا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میری ضرورت پوری کر لو گے کہا کہ ہاں پوری کرو نا تو اچھا میری جوانی لوٹا دوں گی میں تو اس پر قابل نہیں ہوں گا آپ کی جوانی لوٹاؤں اچھا اگر جوانی لوٹانے تو طاقت اور قدرت نہیں ہے تو مالی کے جہنم کے رام کر دیجیے اور ان کی جو خادم کے جو ہو گئے اس میں راتی مہینے جو آزاد سے مہینے جو تھے یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے تو بات یہ رہی ہے کہ میرا جنت کے رام کر دیجیے میرے راندے کی شکل کر دے تو کیا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے تو کہا کہ تم جوابی نہیں بچا نہیں سکتے جہنم بچا نہیں سکتے جنت میں پہنچا نہیں سکتے تو تمہاری حیثیت کیا کہ سب کچھ کرنے والی جہاں تو اسی سے اپنی حالت میں رہنا شروع کرو گے اور اسی کے سامنے میں اپنا کام کا کام ماننا شروع کرو تو اخلاق کی برکت سے قلوب متاثر ہوتے ہیں اور قلوب پر اثر پڑتا ہے پر ایسے بہت سارے واقعات نہیں تو اخلاق آتا ہے رضائی کے حق میں بچوں کیونکہ گرد ہے لاگت ہے کبر ہے غرور ہے کہ ساری بلائے ہیں جو انسان کو مبنی چیز کو اس کی بچوں کو دوبارہ بلائے مگر ایک مطلب اس کا یہ رسم دیا کہ جب ہم نے وہ اخلاق نہیں کا ہم چھوڑ دی تو اخلاق پیدا کرنے کا طریقہ عمل چھوڑنا نہیں ہے جیسے وقت سے لوگوں کو گھوٹا لگایا سمجھتے ہیں کہ کبھی تک میں اس کا دیکھا ہوں کہ امن عمل چھوڑ دیں حالانکہ عمل چھوڑنے کا مانا کبھی تک نہیں ہے بلکہ عمل پر نظر کرنا چھوڑ دیے چاہیے کہ اپنے نظر نہ ہو اس کے نظر نظر یہ سے بڑی بات اور اگر اپنے عمل پر نظر ہو تو پھر تو پھر اس کی آگ ہوگی ایک حدیث کا ہے نبی کے جو سمجھتے جنتا کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو غیر سے دی جاتی کہ بھی کیا کیا خیال ہم نے پیدا کروایا ارادہ ہم نے پیدا کروایا طاقت کے وقت ہم نے بھی عمل ہم کو کروایا کیا گیا اور جب بندہ کسی نیک کام کو کر کے یہ کہتا ہے کہ مولا مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا میری کوئی ہے کہ غیر ہوتی ندا دی جاتی جائے بندے تم نے کوشش کی تو اس کے عمل کو خراب جاتا ہے اس کے عمل کو جو ہے بڑی دی جاتی ہے اور دنیا بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جب آپ اس سے یہ کہیں کہ تم جو ہے یہ آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں آتا کوئی حکومت اپنی کی ممبئی میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور اگر جانا کہتا ہے تو سب کچھ ہو دکھانے والا کہتا ہے لیکن بھی تو ہم چاہ رہا ہے کہ برداج میری یہ شکل ہوتی ہے کہ بندہ جب سمجھتا ہے میں نے کیا تو سارا موبائل ہو جائے یہ لڑائی جو ہے وہ بڑا حقیقت کا ہیں بہت اور گروگروں کو دور کرنے کے لیے تعلیم چاہیے اور وہ تعلیم بھی ذکر اللہ کی تعلیم کہ ذکر اللہ سے روح کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے اور دوسری چیز دین کے لیے وہ تقوی کے ساتھ تعلیم کی صحبت کا اہتمام ہے بزرگوں کی صحبت کا اہتمام ہے اگر کسی شخص کو چالیس دن مل جائے کسی کے بارے کے اخلاق سے رہنے میں تو راستہ سہل ہو جاتا ہے اس کی بلکہ حضرت حکیم محمد خانی رضی اللہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی سچی طلب لے کر آئے تو تاریخ کو اور سالق کو ایک ایک مجلس میں خدا سے واقف کر دیتا ہوں یعنی راستہ مجلس کا اس پر کھل جاتا ہے آگے چلنا ان کے لیے ہے کہ رہنمائی کر دیتے ہیں اور ہے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہترین عبادت سامعین بزرگوں کی صحبت ہے بعض دفعہ ان کی صحبت سے دن کی کمی ایسی کھل جاتی ہے کہ برقروں کی گرا جو ہے وہ بند وہ ختم ہوتا ہے جاتا تو اپیل ہو جاتی ہے کئی کو دیکھنے کی ہمت ہوتی ہے اور تقریب کی شکل ہوتی ہے اور بڑے کی تو نشان میں نے اپنے شاید کے جانے میں سنا کہ بزرگوں کے خدمت میں کچھ لوگ ہو گئے اور جا کر وہاں بیٹھے وہ خاموش تھے کہ ایک آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت سنگھ شرما ہے اور اس خیال کے تحت اس نے کہا کہ جو آپ کچھ کرنے چاہتے ہیں جو منگا ہوں تو حضرت تو کچھ بیٹھے اس لیے کرنا ہے کہ جن کو ہمارے خاموشی کا فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ کلام اس کا ماہ ہوگا جس کی خاموشی میں چیز ہوگی اور مثال ایسی بھی ہے کہ اگر اس طرح کی شیشی کھول دی جائے اچھے قسم کا ہی ہے تو جتنے لوگ رہے ہیں ان تمام کو پہنچے گی حتیٰ کہ عقیدت کو بیٹھا ہے شوق کو پیچھے بیٹھا ہے تو تب بھی دار خان احمد کے کو پھیلتے اس سے زیادہ مطلب کے اثرات ہیں جو پھیلتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ماں بیدار ہو جانا تو قانون شکل ہے اس صورت میں اس کو خود کو بتائے نہ ہو تو اس کی اپنی بے استقامی کی بات ہے ورنہ شہر کی صحبت کی بیٹھنے سے نشے کی شکل ہوتی ہے فائدہ تو ہوتا ہی نہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ بلکہ بعض دفعہ موت کے وقت یہ فائدہ ظاہر ہوا ہے اس سے بہت ساری واقعات ہیں تو کے اثرات انسانی طبیعت چور واقع ہوئی وہ ٹی کرتی ہے وہ کیش کرتی ہے وہ خاص طریقہ سے چیزوں کو دیکھتی ہے اس کا بگاڑ نہیں ہے انسان کا یہی وجہ ہے کہ یہاں تک لکھا اور ماں نے کہ ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہے ماں کی تو ماں کی جو حرکتیں ہیں اس کا اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کرے گی تو اس کا اثر پڑے گا نماز میں سب کا نماز پڑے گی تو اس کے اثرات پڑیں گے حتیٰ کہ برا خیال تک آئے گی تو اس کا اثر بھی پڑے گا گزار کا اثر خیال کا اثر حضرت شاہ کا صاحب محمد دہلی اور گزارے کے بعد حضرت سے سنا فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے شخص تھے شاہ اللہ صاحب دہلی کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں سے کوئی کام خدا سے سنت ہوتا تو عورت کا آواز دیتے کہ یہ کیا کر رہی ہے ماں کے پیٹ میں ایک مرتبہ رحمت سے کی بات بہت ماننے والا سائن آیا اس نے کہا جلا اللہ کے نام پہ روٹی تو ماں نے کہا خادمہ سے کہ جا اس کو آگے روٹی دے دو تو اندر سے آواز آئے کہ وہ خدا کے نام کے نام پر اگر آگے روٹی جیسی بات ہے تو یہ بڑے شخص تھے کہ والدہ کے پیٹ سے کلام کرتے تھے اور تبدیل بناتے تھے اسی لیے لکھا ہے کہ نواز تھے ان کے لڑکے تھے زمین تھے اور لڑکے وہ تھے کہ جن کے مطابق کی باتیں سننے میں آئے جو انہوں نے چوری کی تو بات کو سمجھ نہیں آیا بات میں تھا میرا بیٹا چوری کرنے ممکن ہے اور بہت قدرت کے ساتھ بات کی لیکن تفریح یہ ہوئی کہ واقعی چوری ہوئی ہے تو بڑا تعلق ہوا اور بعد میں کہا کہ مجھے یقین اس لیے ہے کہ تم نے کبھی حرام اور مشتبہ گڑبڑ لقمہ اپنے بچے کو نہیں کھلایا بجائے نہایت تاکہ تاکیدہ ملائی تب یہ ایک انتہائی اچھی تھی پھر چورے گئے سمجھ نہیں خیر ہے اس کی ماں سے کوئی موجودگی تقریب کی تو اس صورت میں ماں نے بتایا کہ ہاں جب یہ حمل میں تھا اور مجھے دیر کھانے کا شوق ہوا مجھے بہت دیکھنے دی جاتی ہے تو پڑوس کے بارے میں درخت تھا گوڑ کا اور یہ چلی گئی بغیر اجازت میں نے وہاں سے بوڑھ توڑ کر کھائے ہیں اور وہ دیر کا نتیجہ یہ ہے وہ کھائے اور یہ ہم میں کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اثرات آئے ہیں تو بار ہم سو کا اثر پڑتا حکیم اختر صاحب کہنے لگے وہ ہی بات تھی کہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانا ہوتا ہے تو اس کے قلم کاٹ کے لگا دیتے ہیں تو وہ لنگڑا بن جاتا ہے اور بڑی عمارت کا لوگ بن رہا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے دادی وغیرہ کی بہت ہی ٹھیک انسان بن رہا ہم کی تعلیم کر رہے تھے میں نے کہا دماغ بے کوئی جملے کہا کہ عجیب بات نہیں کہ ہے عام بنگلہ انسان جو میلے چلتا ہے جہاں کی دکان پہنچا ہوا ہے تو بنگلہ ہونے کی بات کرتا ہے جس کو شعرا کرتے ہیں کہ جامن جو ہے یہ لفظ جامن ایسا ہے کہ اس کا سر کٹے تو امن بنے کیونکہ جانور سے جیم ہٹا دو تو ہم لے جاتے اور ہم ہو جائے دنیا میں سر رکھنے تو بسار ہوتا ہے نہ جانور میں سر رکھنے سے ہمیں کی خبر ہوتی ہے دنیا میں پیر کر جانے سے آدمی جان ہو جاتا ہے پیر کرتا ہے بالکل چل نہیں سکتا ہے ہو جاتا ہے اور جانور کے آدمی سے منہ ہٹے تو یہ چلنے لگے اس گا جان ہوتا ہے جان گاندھی گاندھی سے ہو گیا پوری ہے گورنمنٹ میں سارا میرا گردش میں پیمانہ رہے میں بچوں کے سب سے زیادہ کرنا نہ رہے تو بارہ بھارت میں گجرات میں کپاسی کا سلسلہ شنکر چار کا چلا تھا وہ شام تو وچار کرتے ہوئے کی وجہ سے دوسرا لوگ سو بچہ اثر پڑتا ہے یا کچھ گروج اور ہنوان بوجھنے والی بات ہے تو خوب تو خوشبو کسی چیز کو رسو کا اثر آئے گا کپڑے میں آپ کاتوں کی گولی ڈال دو تو اس سے اثر آج پیدا ہوں گے آئس کے کبھی بات دیے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی فائر کے کبھی دیے تو حرارت محسوس ہوگی محبت کے اثرات ہوتے ہیں تو اللہ والوں کا بھی ٹوٹا ہوا ہے خدا سے ملا ہوا رہتا ہے اور ایک عجیب بات ہوتا ہے سارے کبھی بار میں نے سنا تو رشتہ سے ایک ڈاکٹر نے ایک عجیب تقریب بتائی کہ دماغ میں دو کیڑے ہوتے ہیں اور جب آدمی دھیان کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں تو وہ کیڑے سکڑ جاتے ہیں اور اکڑ پھر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں معمولی آدمی ہوں تو وہ مستحق اور ریڈی ہو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو ایک فرشتہ ہے اس میں ہمت کی تربیت پیدا کرتا پیشانی اس کی جھکا دیتا ہے اور جب یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں تو نے مفت آرجی نہیں کیا تھا حضرت عبد اللہ نے عمر سے کسی نے پوچھا ہے بعد کہ آج جب پڑھانے جاتا ہے بیت الخلا کے بعد دفعہ اپنے پڑھنے کو دیکھتا ہے تو حضرت عبد اللہ نے فرشتہ ہے جو اس کی گردن گزارتا ہے کہ یہ تیری کیفیت میں جو حقیقت ہے اکڑنے کا تیرے یہ موقع اور گنجائش نہیں ہوئی جیسے بزرگ تھے ان کے بعد ایک شخص بیچ بنے گیا تو پہلے میں کہوں ہے میں آزمائش ہوتی تھی دکانداری کی شکر ہوتی جب تک دکانداری کی شکر ہو رہی تو بیس ہونے گیا تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک آزمائش ہم آپ کی کریں گے دنیا میں جو سب سے بدترین چیز اور خراب چیز ہے وہ کل لے کر آنا بھی کون سی چیز ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ بیچارہ گیا سوچتا رہا بچار کرتا رہا چاہوں کون سی چیز ہوگی جیسے خیال آیا کہ انسانی پاخانہ جانور سے بھی زیادہ بدبودار ناگوار ہوتا ہے تو خوش پاخانہ کاغذ میں لے جاؤں گا میں اور شہر کو بتاؤں گا کہ دنیا کی بہترین چیز وہ لے لے وہ جو لے گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد سورج جہان پیش کی تو پاخانے سے آواز آئی یہ آواز وہ ہوتی جس کو لے سی عبرت کے دبان کے شہروں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ آواز ملتی ہے اور یہ آواز بالکل ویسی ہے جیسے انسان جا رہے تھے راستے میں پرانی کھوپڑی گوسی کا اس کے پاؤں پڑ گیا تو اندر سے آواز آئی اور شاید نے اس کو ضرور کر دیا کہ کل پاؤں کا اثر سر پر جو آ گیا کہا تھا کہتے پیارا جان کل پاؤں کا اثر سر پر جو آ گیا جب سر وہ اس کا خان شکستوں سے چور تھا کہ ہڈیاں اس کی چور کی پیر پڑتی بالکل کل پاؤں کا اثر سر پر جو آ گیا یکسر وہ اس پخان شکستوں سے چوٹ تھا کہنے لگا سمن کے چند رات بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا برائی تبدیل کی باتیں تھی آج میں خاص تو کراؤں اور کروں ہوتا جا رہا ہوں کہنے جب کہنے لگا سمن کے چند رات بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور غرور تھا تو اس پہانے سے یہ آواز آئی کہ اے میں ہاتھ تم مجھے سب سے دلی کو برا سمجھتے ہو میں کھیت میں میں نہاتا تھا اور سب سب شاداب تھا بالکل گلی میں انتہائی خوبصورت حرکت شروع میں بانی تھی میں نے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں فرحت تو میں تو طرف آ گیا تھا باغ میں وہاں سے کٹ کٹا کر چھٹ چھٹا کر چھن چھنا کر اور کس پسا کر پک پکا کر تمہارے پیٹ میں پہنچا اور ایک بارہ گھنٹے کی سہولت اتنے آدمی تمہاری نصیب ہوئی مجھے تمہیں دنیا کی بدترین چیز بن گیا تو تم کتنے برے ہو بڑا ملوائے اور تم بھی ہو گیا اعتراف کیا کہ حضرت اب میں سمجھ جائے کہ دنیا کا سب سے بدترین انسان نہیں ہو بڑائیں یہ کرتے اسی لیے حضرت نہیں بھی رہوں تو مانا کرواتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی کسی منڈی میں بازار مارکیٹ میں آپ ایسا مال لے جائیں جو وہاں نہ ملتا مثلاً آپ یہاں سے ہار من میں جائیں ڈائمنڈ میں جائیں جو پورے ہار لگ میں نہیں یہاں پر یہ کسی مارکیٹ میں کوئی مانگ تو جب وہ چیز وہاں ہے ہی نہیں نایاب ہے ملتی ہے بالکل نوٹی اور امرتی ہے تو آپ کے منہ مانگے دام آپ کو مل جائیں گے لیکن بازار میں مالی نہیں اس لیے وہی ایک مال آپ نے اور اگر بازار میں اور بھی بہت مال ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا منہ مانگا دام ملے زیادہ مل ہو اگر وہ چیز ہے نہیں کہ وہاں تو اس کا بہت یقین ہوگا بالکل ہوگا تو حقیقہ نے بات کر ہے کہ خدا کے دربار میں بڑائی شان شوقت عظمت حسمت وجاہت ساری قدرت ساری چیزیں اس کی یہاں ہیں وہ کا بھی متکبر بھی بڑا اس کی نہیں حیرت بھی عظمت بھی ضرورت بھی یہ سب اس یہاں ہیں اور خدا کے دربار میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آج بھی ہندن شکست بھی خست بھی بندگی شرمت نہیں یہ چیزیں خدا کے دربار میں نہیں تو بڑائی دیکھی جائے گا تو گردن مار بھی جائے گی اس لیے جہاں پر بھی بڑائی وہاں پڑے متبدل بن رہا ہے جھوٹ رہا ہے اور یہ چیز دیکھی جائے تو خدا کے دربار میں اس میں وہ مانگی قیمت ملے گی اور حق تعالیٰ اپنی عنایتوں سے اسے لگائے گی اسی لیے زمین میں اللہ نے ایسے کہا تھا کہ رب اکرم یہ زمین آسمانوں کا آپ نے ان کو بلندی بخشی اور بلند بنایا اور مجھے نیچے رکھا ان کو ڈاؤن کیا ہے تو بہت شرمندہ ہم نے فرمایا گھبرا مت ہم تم سے ایسے مخلوق پیدا کریں گے کہ اس مخلوق کے سامنے آسمانوں میں بسنے والے پاکیزہ فرشتے بھی سجدہ کریں گے جھکیں گے کہ یہ زمین کی قیمت کی دیکھ نہیں تھی کہ اپنے کو انتہائی مٹایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا جو اس کے پروگرام کو بنانا ہے اور جتنی روحانی ہے اس میں سب کو بڑا دخل ہوتا ہے آپ یہ دیکھتے کہ ایک آدمی ہے بیماری کا شکار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمہاری آب و ہوا تمہارے لیے موقف ہو سجاؤ میں جنس ہے جنتو ہے یہ ہے تم کسی اچھی سٹی میں جاؤ ماں بڑیشور پہنچ جاؤ یا کی شملہ پہنچ جاؤ تو وہاں سے آب و ہوا کا بھی اثر پڑے گا بہت زیادہ جیسے ایک مواد صاحب پل بھی ہوئی انہوں نے اپنے صاحب نے کہا کہ میں دوا لگاؤں گا نہ کھاؤں گا جب کھانا ہے نہ لگانا ہے اور پھر بیماری جانا چاہیے کہ دوبارہ کھانوں کروں کے قابل تھے گھبرا دیکھنا شروع اور خوشبو خارج کے حکمت تھا حکیم صاحب نے دوا بنائی اور دوا بنانے کے بعد خادم سے کہا کہ حکیم صاحب کی کمرے میں بڑا گرگڑا دیا جائے وہ دوا ایسی جی تھی کہ جب سانس ہوا اور دل جب دبا تو نتی لیکن وہ چیز چلی گئی نہ کھلانا پڑا نہ پلانا پڑا نہ لگانا پڑا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ صاحب نسبت ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق ہوتا ہے ایسے صاحب نسبت انسان اور تعلق معاملہ رکھنے والے کھلے نہیں ایسے صاحب نسبت اور بعض لوگ جو ہیں کیونکہ ماجر تکوا غروب عارفین عارفین کا قلب ماجر تکوا ہے تو ان کے قریب کی سزا میں بھی وہ کیفیات پیدا ہوتی حضرت شاہ اللہ خان نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب ذکر کی کثرت کرتا ہے باقی اور قلب میں ذکر بڑھ جاتا ہے تو ذکر کی وجہ سے باہر ایک نور پیدا ہوتا ہے قوت اور وہ قوت لوگ برائے کا دشمن سے بھی کرتا ہے بھی اس سے دور ہوتی ہے یہ جو ہے عجیب و عجیب بات کہیں بروائی کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع میں بیان کر رہا تھا لاتن راج پاکستان کسی علاقے میں تو درمیانی بیان میں شکل یہ پیش آئی کہ ایک دم بھگدا بن گئی ہنگامہ بن گیا انتشار شور مجموعی مراٹھی اپنی مادہ نماز کی ایک ڈھیلا جسے تارا دیتے ہیں دیوتر تو وہ جو ہے کہیں نکل آیا بھاگتے ہوئے اور اس کی وجہ سے انتشار کی شکل پیدا ہو کر بجائے مولانا کی نظر کی بات کی فرمانا ہے کہ یہ کیفیت کروائی ہے ذکر اللہ کی کمی ہے ہوتی سی بات ہے کہ جب ذکر ہوگا تو سچے میں پرانی ہوگی اور سچے میں ہوگی تو انتشار کا سوال نہیں یہ سمجھ میں آتا ہمارے یا ذکر ہوگا تو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی اور نصرت کا حاصل ہے جس کام میں لگے اس میں مدد اس کے خلاف بات پیش نہیں آئی اور جانور کا کام بھی تو حق تعالیٰ کے اختیار میں اسی لیے مسئلہ اور حکومت میں اس میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ہے ایک نظریہ ہمارے اس کو کہ سب وہی تمام چیزیں وہی ایک آدمی پہ اس کا غلبہ ہوا کہ ہر چیز ادھر سے تو ایک ہاتھی تھا اور بھاگا سبڑا ہوتا تھا ہاتھی میں چھوٹی سی بلڈنگ میں ہوتی ہے تو اس پر جو ہاتھی بان تھا اس نے کہا کہ ہٹو بچو اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے بھاگ رہا ہے ہٹو بچو جوڑو بھاگو ایک آدمی کہتے تھے کہ ہم اور سب گئی ہے جب سب گئی تھے تو میرے ہٹنے کا سوال نہیں کر رہا ہاتھی آیا آنے کے بعد انہیں پکڑا پکڑ کے ٹکڑے کر دیا ختم کر دیا ایک تھے ان کو جو وش مرت لوں مسلمان کے درم دینا تو ہم سب ادھر ہیں کہ جب ہاتھی کا جوڑنا ہاتھی کا بھاگنا اس کے دماغ کا متاثر ہونا یہ ادھر ہیں تو ہاتھی کے اوپر جو بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا وہ بھی تو وہی کہہ رہا تھا تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہٹو بچو اور بھاگو تو اگر ہمیں ہو کے سب ادھر ہیں تو ہاتھی کا بگڑنا بھاگنا ادھر سے ہے تو اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کا یہ کہنا ان کو باہر ادھر ہی سے تھا تو نظر کی کوتاہی کی بات ہے کہ ایک پہلو کو نظر آئی دوسرے پہلو کو نہیں تو غیر یہ کہ وہ پایا گیا ہے اس کی وجہ سے انتشار تو وہ غفلت کا ایک اثر تھا اسی لیے لکھا ہے کہ جہاں ذکر کا تقوی کا ماحول ہے بلائیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ یہاں تک لکھتے ہیں محققین کہ اگر سارا نسبت ہو اور بہت کمی جو نسبت ہے وہ سے تو میں اس کے اثرات قائم ہو جائیں اور جس مقام پہ رہتا ہے وہاں پر اس کے اثرات کہ دخل ہو گئے وہاں پر اس کے اثرات اور کمی اثرات ہوں شاید میں نے سنایا کہا کہ بزرگوں کے پاس میں ہونے کی خواہش کیوں کرتے ہیں اس وقت کوئی جواب نہیں اور بڑا آدمی ہر موقع پر بات کا جواب نہیں دیتا کچھ دن گزر گئے گرمی کا زمانہ آیا تو ایک آدمی ہم لوگ کے قریب بیٹھ کے پنکھا کھیلنے لگا وہ جو سوال کرنے والے تھے بزرگوں کے ساتھ دس میں جو خواہش کیوں ہوتی ہے حضرت نے ان کا فرمایا کہ تم نے سوال کیا تو اس کا جواب مطلب یہ تھا کہ یہ پنکھا تو مجھے بھیجتے ہیں ان کا منشا ہے کہ مجھے ہوا دے مگر سہولت کی برکت سے تم کا بھی ہوا کا اثر پڑ رہا ہے تو جب حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا فیضان ہوگا صاحب قبر پر تو دوسروں کا بھی کام مل جائے گا اور اثر آ جائے گا چنانچہ بزرگوں کے حالات میں ملتا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد جب پورے قبرستان کے لیے آزاد کے مزاج کی شکل ہو گئی حق تعالیٰ کی طرف سے اقرامی سود پہ بھی ہو جیسے بچے کو دیکھا ہے شوق نے کہ اس کی حالت متغیر تھی خال میں لے کر گزر چکا تو اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیسی ہے تم کب کیوں ہوئی تم بھی نکال تم کہا تو پوچھو بات میرے قریب ایک شرابی آدمی دفن کیا گیا اس کے دفن کیے جانے پر جہنم کی طرف سے سانس کی کیفیت آئے ہوا کی اس کا مجھے اثر ہوا تو دکھلا کے لیے بات دفعہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام آگے بنے تو بڑا مانا یہ ذکر کر رہا تھا کہ صالحین کی سر اس کا فائدہ ہو اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم رات دن دیکھتے ہیں کسی کا لڑکا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی لائف چینج ہو جاتی کہ مجھے جھوم میں لگتا ہے غلط جگہوں پہ جاتا ہے اس کی زندگی گزرتی اسی بار جماعت میں بھیج دیں بزرگوں کے ساتھ بھیج دیں رات دن جی کا ماحول ہے اس کی لائف راہ پر آنا شروع ہوتی ہے اس کا تو ہم رات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اس نیت سے کہ ان شاء اللہ لفا ہوگا نفے تو خالی نہیں ہے اور جتنی عقیدت ہوگی فائدہ ہم کا حالت پہنچا دیں اسی لیے حضرت مولانا شاہ رشید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی خاص کیفیت تھی میری یعنی دین جمع تھے اللہ کی طرف توجہ تھی اس حالت میں کتا آ کر بیٹھ گیا اب کیفیت یہ ہوئی کہ گھڑی تھی مقبولیت کی تو وہ کتا جہاں جاتا سارے کتے جب وہاں کو بیٹھ جاتے اس کے اطراف میں میرا اپنے کام میں مقبول ہو گیا اس کا اثر جو ہے ظاہر ہوا تو اللہ کی نیک اور سارے بندوں کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے بعض ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ وہاں آپ پہنچ جائیں کہ آپ کو بڑا کھانے کی بھی ضرورت نہیں آب و ہوا چینجر چینج ہمارے دیجیے کہ سال ہمارے وہاں کے گئے افغانستان اس تو وہاں انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب آگے ہوا کہ ادھر کھانا کھایا دبا کر کس کر تو جو ہم یہ مجھے بہت اچھے ملتا ہے ہاں، پہاڑیوں میں مگر آب و ہوا کی تاثیر نہیں جی تو جیسے داروں کی آگ ہوا مگر سورج ضلع ہے سمندر کا جی جی لگتی ہے اور دنیا بھر میں میں دنیا ہمارا جینے لگی ہے بہت خوش کہا گیا ہے بہت بہت محروم فرماتے تھے والا کھائے نہیں کوئی کھا کے میں میں ہم رہے ہیں ہیں تو پڑوس سی اپنی ساس سے پوچھتی آج سو سو بولتے چار رام رکماری پچپن پچپن طریقے سے گول اور سینتیس طریقے سے اندر ہے اور یہ مصیبت آئی جیسے یہ سارے کھانے والا درد کٹور یہ آئے ہیں برما سے وہاں برما اور گندگی رنگی نہیں ہے اور وہاں شکل یہ تھی کہ یو پی کے نوابوں کے یہاں جو باورچی تھے شاہی باورچی خان اگر آپ نے دیکھے ہوں تو پتا چلے اور دولت سے گجرات کی سورتی منگی تھی اور دولت کی جو ہے چہل پہل تھی تو دماغ خان کا پیسے دیں گے اب پوچھنے کیا اس کے نئے نئے آئٹم نئے نئے طریقے اختیار کرتے تھے تو خاص کہتے ہیں کھانے تو بابوں کا مظہری کھانا ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے اس کو مقصود بہت زیادہ استعمال کوئی اچھی چیز نہیں استعمال کہہ رہا تھا کہ پھیلا کر دو تو کسی صاحب نسبت سے اگر آپ کو محبت پیدا ہو گئی اور آپ نہ جا نہ سکے سوچے خطوں کی طارت کے آپ نے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے قلب کی کیفیت سے جو منفوظات ہیں اس کا بھی ہمارے اصلاح کے لیے مفید ہوتا ہے اور ایک بات پتہ کی بتاؤں آپ کو بعض دفعہ کسی آیت کا ترجمہ کرنے سے وہ اثر نہیں ہوتا کسی حقیقت آپ کو سننے سے کرنے سے وہ اثر نہیں ہوتا اور کسی بزرگوں سے واقعہ بلکہ سنے تو بڑا اثر ہوتا ہے یہ مجھے اشکار ہے تو میں نے ہمارے حضرت ہاں اللہ ابن فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بلیق رحمت فرمائے سجر درجہ کے آگے نصیب فرما ہم نے سوال کیا وہ علم کا ایک اچھا سمندر تھے اور عجیب معلومات تھے اللہ کے پر تو کہنے لگے کہ بات صحیح ہے تمہاری اور پھر وجہ بیان کی وجہ یہ بیان کی کہ بعض دفعہ آیت سے حدیث سے جو اصل نہیں ہوتا وہ کسی بزرگ کے قول سے عمل سے واقع فرمایا کہ قرآن حدیث جو ہیں وہ نفع پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کا جو اسٹینڈرڈ معیار ہے تو وہ ہائی اسٹینڈرڈ پر ہے انتہائی اونچائی پر ہے انتہائی معیاری چیز ہے بہت بلند اور تبیعتیں ہو گئی صاف انسانی حالتیں ہو گئی بہت زیادہ بہت زیادہ ڈاؤن تو قرآن حدیث کی نفع پہنچانے کا اسٹینڈرڈ اور معیار تو بہت بلند اور ہائی کنڈیشن ہائی اسٹینڈرڈ اس کا بہت بلند اور ادھر طبیعتوں میں یہ کہہ دیے تھے یہ اس سے لگا نہیں جوڑ نہیں کھائے اور جن بزرگوں نے قرآن حدیث کا عمل کیا ہے تو قرآن حدیث ہی کی برکت سے ان کے عمل میں اور میں تاخیر آ جاتی ادھر سے تو اس کی غریب مناسبت کے لیے وہ زیادہ مواقع پڑ جاتی ہے جیسے اس کو موٹی سی مثال سے سمجھنے میں ابھی ابھی تازہ تازہ والی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات اس ایسے انسان کو جس کا میدا ہے کمزور اور اس کو بہت بڑا اسٹال اور ہر قسم کی خوراک دینا چاہیں بڑے تین کے قسم کا پاک بنانا جواہرات بھی اور وہ سب اس میں تم بیچارے کا میڈا دیگر گردا وہ تو ہو چکا ہے تم وہ برداشت نہیں کر سکے گا اور اگر آپ اس کو ذرا قوت کی چیزیں لطیف کر کے دیں تو مثلا سوپ دے دیا کوئی ایسی چیز دے دیں ذرا نیچے اور کوئی چیزیں اس میں لائے جائیں یا عرب بنا کر تو سورج میں اس کے لیے آتے ہوگا تو آج انسانوں کی طبیعتوں میں خاطر پن اور دائر ہو چکی وہ طبیعتیں وہ قرآن حدیث اپنے نفع پہنچانے کے لحاظ سے اس کا رشتہ انتہائی ہائی ہے تو بات اس سے نفا نہیں تو بڑے تھے ایک ایک آیت پر پوری رات گزر گئی ایک ایک آئے کو چیز اتنے جو موت کی شکل میں پیدا ہو گئی اسی لیے بات آئی تین بتاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کل دنیا کی مصیبتوں سے ان جھنجٹوں سے پاک صاف ہو اندر حالت ٹھیک ہو تو قرآن کریم کی کرایہ صرف کبھی بھی اٹھتا حد کا سوال نہیں پیدا ہوتا اس لیے جو دل کی آ رہی سو ہے تو سارا اچھوں کی بہت سہولت اب ہر زمانے کے لحاظ سے اچھے ویسی ہوتے ہیں آج مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے مسئلہ گھر کی مرغی ڈال رہا ایک بزرگ تھے ان کی بیوی نہیں مانتی تھی اور چھ بڑے کے ایک دن انہوں نے سوچا کہ اسے منواؤں تو اپنی کرامت ظاہر کی اور کرامت میں بھی تفصیل ہے کہ اختیار جو ہوتی ہے بگو اختیار اور اس کے کیا کیا شکلیں ہیں اور یہ کمانے میں کم چیز ہوتی ہے بارہ تو ایسا ہے کہ بڑا تمام ہوا اور پچھا باقی ہے سچینا چار دن پہلے بے قرآن کے لیے تو وہ اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا کتنے نے من چاہیے سوچا ظاہر کروں تو وہ ہوا کے ہوئے تو مشہور کتنا ہے اور اپنے گھر کی طرف سے ہوئے سب نے دیکھا کہ اللہ عالم اڑ رہے ہیں کتنے پہنچے ہوئے ہیں اب جب گھر آئے تو بیوی نے کہا شوہر تھے رائٹ میں ہم تھے کہ آپ اپنے بارے میں بہایا کرتے ہیں بزرگ تھے بزرگ ایسے ہوتے ہیں آج ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں کہا کہ وہ بزرگ تھے یہاں جی بالکل بزرگ تھے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نہیں تھا اچھا اسی لیے میں نے اس لیے روزما لکھتے ہیں کہ خادم کو بیوی کو اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے کو نفع کم ہوتا ہے کہ بیوی کو سمجھتی ہے کہ رشتہ میں اور خادم کو انہوں خراب ہوتا ہے کہ وہ خراب میں لوگ ریاض کرتے ہیں اور بیٹے کے لیے بچپن سے استقبال کی سزا ہے کہ یہ حضرت زیادہ ہیں اور وہ حضرت باتیں جو ہے جمعہ اور گھبرا ہو جاتا ہے چیز لوگ حضور میں تو نفع نہیں ہوتا طلب کی کمی جو ہے تو بات اس پر ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے حضور میں ہو کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور وقت بھی کم اور کم ان شاء اللہ اس پر وصول کریں گے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے صارحین کی سہولت کی تعلیمان اور اسلام کی فکر رسید فرمائیں یہ جو اندازہ جس سے عالم میں جل رہے ہیں یہ ہم چھوڑ گئے تو جیتے بھی جنت کی زندگی ہے اور تکبر میں بڑائی میں ناچ میں سب ناچ مار رکھا ہے اور زندگیوں کو بے لطف کر رکھا ہے رضائل ہٹنے کے بعد بالو بہار ہو جاتا ہے آدمی جس سے لوگ ہٹ جائے تو صحت سے بالو بہار